حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مبرور کا ثواب صرف جنت ہے باقی روایت تقریباً سابقہ روایتی کی طرح ہے مگر اس روایت میں فرق صرف یہ ہے کہ آپ نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی گناہوں کو ختم کر دیتا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو چوبیس